بھی تشریف رکھتے ہیں انگلش میں آپ حضرات کے سامنے اپنی نصیحتیں اور ارشادات پیش فرمائیں گے انگلش میں مولانا برہان صاحب بیان کرتے تھے آج وہ سفر پر ہیں خوش قسمتی ہے ان کی جگہ مولانا اسماعیل صاحب اپنے تجربات سے نصیحتیں فرمائیں گے اور مفتی عبد القادر صاحب موجود رہتے ہیں اور اردو میں بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک بتا ان تمام نصیحتوں پر ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں تو صرف علم کے ساتھ عمل ہے حدیث میں آتا ہے کہ وراثت اور میراث قیامت کی علامات کہتے ہیں کہ میرے میراث کا علم ختم ہو جائے گا اب اگر کسی کے ذہن میں آئے میراث کا علم تو ختم نہیں ہوا بلکہ جو علم علم میراث میراث کے ماہرین پڑھتے پڑھاتے تھے اب ان کی جگہ پر عام لوگ میراث کے مسائل جانتے ہیں کمپیوٹر میں دو تین مرتبہ انگلیاں دبا کر مولوی صاحب بعد میں مسئلے نکالتے ہیں اور کمپیوٹر کے ماہرین پہلے مسئلے نکال کر کے ایک ایک حصہ اور مطلب سمجھائیں گے ایک ایک اور ایک ایک سیٹ کا حساب دکھائیں گے علم ختم نہیں ہوا وہ علم ختم ہوا جس علم پر عمل کیا جائے اور وہ یہ کہ کوشش کرتے ہیں لڑکیوں کو حصہ نہ ملے کوشش کرتے ہیں بہنوں کا حصہ ہے وہ نہ ملے جو بھائی مینیجر اور ڈائریکٹر بنا ہوا ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ جو مینیجر اور ڈائریکٹر نہیں ہے اس کو کچھ نہ ملے ہر ایک دوسرے کی پاؤں پر کھلاڑی مارنے کی کوشش کرتا ہے یہ ختم ہونے کا مطلب ہے جس علم کے اوپر عمل ہو وہ علم علم علم ہے جس کے اوپر عمل نہ ہو وہ انگریز اور جیسا علم ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے ہماری کتابوں میں جو لغت کی کتاب لکھی گئی ہے سب سے بہترین کتاب وہ المنجد ہے اور المنجد کے بعد جتنی بھی لغت کی کتابیں ڈکشنری کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب منجد کی زمین پر لکھی گئی ہیں اصل زمین وہ ہے گویا کے بنیادی کام اس نے کیا لیکن غیر مسلم ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ مسلمان ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ متقی ہو مسلمان ہونا بھی اس کے لیے ضروری نہیں تو بہرحال حضرت مولانا مسیح اللہ رحمت اللہ علیہ سے کہ میرا بیٹا پڑھتا نہیں حضرت نے فرمایا متقی بننا فرض ہے مولوی بننا فرض نہیں باقی اگر مولوی بن جائے اور متقی نہ ہو تو کیا فائدہ متقی بن جائے اگر مولوی نہ ہو تو پھر بھی کام چل جائے گا علم علم اور کو پھیلانا فرض کر کے درجے میں ہے تقوی حاصل کرنا فرض عین کے درجے میں ہے فرض عین اور فرض کفایا دونوں مرزا نور لایا نور ہے روشنی پر روشنی ہے ورنہ کو ضروری اور میخوا کے بہت سارے درجات ہیں کا ایک درجہ ہے آدمی کفر اور سے بچے یہ وہ تقوی ہے جس کے بغیر آدمی پر جلدی خوشی ہے اور ہمیشہ جہنمی ہوگا جب یہ تقوی نہ ہو اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ سے بچتا ہو اور سبیرہ سے بھی بچتا ہو گناہ کبیرہ سبیرہ دونوں سے بچتا ہو اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کبیرہ سے تو بچتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گنا کرتا رہتا ہے یہ بھی تقوی کا ایک درجہ ہے لیکن مطلوب یہ ہے کہ ہر قسم کے گنا چھوٹے اور بڑے سے بچے اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ آدمی مشتبہات سے بچے جن چیزوں میں شبہ ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے جس میں مفتیوں کا اختلاف ہے مشتحدین کا اختلاف ہے تو اس میں شبہ والی چیز سے بچے دسترخوان پر چھینکا پڑا ہے یہ کہہ دے اس میں علماء کا مفتیوں کا اختلاف ہے میں کیوں کھاؤں ہاں عام لوگ کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن لوگ اس سے بچے جو بھی شبے والی چیز ہے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جیلیٹین کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے چاہے اس سے ضرورت کی چیز نہیں ہاں جہاں ضرورت ہو جیسے کیپسول وغیرہ میں جیریٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر نہ کھائے پھر پھر کھانا چاہیے کسی کی گولی کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا کیپسول کے بغیر تو بیماری ٹھیک نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحلال والحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات يا مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعزه ومن رعى حول الحمى ومن وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه فرماتے ہیں حلال بھی کھلا ہوا ہے حرام بھی کھلا ہوا ہے اس کے درمیان شبہ شبہ والی والی چیزیں چیز سے بچے گا اس نے دین ہی اس نے اپنی دین کو اپنی عزت کو صاف رکھا پاک رکھا اور جو آس پاس میں گھومتا ہے مشتبہات میں شبھی کی چیزیں میں پڑھتا ہے قریب ہے کہ وہ اس فارم میں داخل ہو جائے جو سرکاری فارم ہے جو سرکاری مرحلہ اور چراگاہ ہے اس میں اگر جائے گا تو سرکار اس کو پکڑے گی حکومت اس کو پکڑے گی تو والی چیزوں سے بچنا چاہیے اور تقوی کا پانچواں درجہ یہ ہے کہ بیداج سے بچنا چالیفا ہے ہے فلان ہے فلان ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں تو خبروں پر غلاف ڈالنا ہے خبروں پر روشنیاں کرنا ہے خبروں پر چادریں ڈالنا ہے ان چیزوں سے بچے اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان جب کوئی گناہ کرتا ہے اس سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا شیطان کے کرنے سے خوش ہوتا ہے اس لیے شیطان کہتا ہے جو ناجائز کام کا ارتکاب کرتا ہے ناجائز کام کرتا ہے اگر اس کو ہوش آیا تو لے گا اس لیے کہ اس کو گناہ سمجھتا ہے تو جس کو آدمی گناہ سمجھتا ہے تو توبہ کرنے کرتا ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے زنا سے فارغ ہوتا ہے پریشان اور پشیمان ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ کام دوبارہ کرتا ہے لیکن بدعت ایسا کام ہے شیطان کہتا ہے اس سے توبہ کی توفیق بہت کم ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو وہ ثواب کا کام سمجھتا ہے اور جس کام کو وہ ثواب کا کام سمجھتا ہے تو اس سے توبہ کی توفیق بہت کم ہوتی ہے تو بیدار سے بچنا چاہیے اور علماء فرماتے ہیں کہ چھٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی لذات سے بچے متقی آدمی ہو ہر لذت کے پیچھے نہ چلے اگر وہ یہ سوچتا ہے میں تو فلان ہی کھانا کھاؤں گا فلان قسم کا کھانا کھاؤں گا اس لذت کے پیچھے پڑا ہوا ہے اگر اس کے خلاف اس کو دوسری چیز مل جائے پریشان اور پشیمان ہو جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے مغموم ہو جاتا ہے یہ لذتوں کی اتنا نہیں لگنا چاہیے حضرت عمر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ ان کے بیٹے نے حضرت ابن عمر نے گوشت پکایا تھا اور گھی کا تڑکا لگایا اس لذیذ کھانے کو حضرت عمر نے نہیں کھایا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ کھانا گوشت الگ کھانا آپ نے دونوں کو ایک کر کے کیوں ملایا انہوں نے فرمایا حضرت غلطی ہو گئی آئندہ ایسا نہیں کروں گا فرمایا نہیں ابھی اگر میں نے کھا لیا تو پھر تو آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی کھانا چھوڑ کے تو آدمی ہر لذت کے پیچھے پڑ کر یہ کمرہ ہے تو اس کے اندر فلان قسم کی کارپیٹ ہے تو اس لیے اس کی پرتی بھی ایسے ہونی چاہیے یہ سب لذات ہے آدمی ہر لذت کے پیچھے نہیں پڑے تو یہ بات اور لذیذ چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں فرمایا یہ تو پرانی کریم کی آیت ہے لیکن لذت ایسی مطلوب بھی نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کے پیچھے پڑا رہے اعلیٰ درجے کا ایک تقوی جو ہمارے جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ماں سے وال ماں سے واللہ سے بچے اور ابن فارغ نے کہا فن و خطرت لیفی اتباع کا ارادت اگر میرے دل میں کوئی آپ کے سوا کا ارادہ بھی گزر جائے اعلیٰ خاطری حکم تو بھی رجتی میں کہوں گا کہ میں تو گیا تو اصل مقصد عمل ہے اس یہ حضرات بیان فرمائیں گے آپ غور سے سنیں گے اور ہم سب عمل کی کوشش کریں گے حضرت مولانا سے درخواست دے کے اپنا بیان شروع فرمائیں بہت سارے لوگ حضرت مولانا سے واقف ہوں گے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوں گے اس لیے حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب سن میں اور پاکستان میں بہت پرانے زمانے سے علماء اسلام کے ممبر اور کام کرنے والے ہیں سینٹ کے ممبر بھی منتخب ہو چکے ہیں اور الحمدللہ وہاں مکاتب اور مدرسی بھی چلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ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 ہوا تھا اور دعا لینے کے لیے اللہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور کچھ بزرگوں نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں یہ محبت کا جو لفظ ہے سے نکلا ہوا ہے دانے کو کہا جاتا ہے اگر دانے کو مناسب زمین مناسب ماحول مل جائے تو اسے درخت پیدا ہوتا ہے پودا پیدا ہوتا ہے پھول لگتے ہیں پھل نکلتے ہیں تو اللہ کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے کل ضرورت والا اگر اس کو مناسب ماحول مل جائے تو پھر ایمان کا درخت اگتا ہے بنیادی طور پر چند چیزیں ضروری ہیں جس کی طرف حضرت ایکس نے توجہ دلائی سب کی سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے بنیادی بات یہ ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار عقائد کا ہے شرک و بدعات سے بچنا چاہیے شرک توحید کی ضد ہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اعلان فرما دیا کہ میں مشرق کی مغفرت نہیں کروں گا تاکہ گناہ ہیں میں مہربانی کروں معاف کر دوں تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن اگر شرک کیا اور بغیر توبہ کے تھوڑے بغیر مر گیا ابد الآباد کے لیے تباہی کی طرف چلا گیا تو سب سے پہلے ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے اپنے عقیدے کو بھی ٹھیک کریں اور لوگوں کے عقائد کو بھی ٹھیک کریں اور اس کے بعد ہے اعمال صالحہ ان امن و عامر الصالحات بہت سارے مقامات پر اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ کوشش کرے کہ رات کو کچھ نہ کچھ اٹھے اللہ کے در پہ روئے ہمیں ہنسنا تو آتا ہے رونا نہیں آتا یہ المیہ ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو دھوؤں صاف کروں تو یہ موٹر کے پانی سے برسات کے پانی سے سمندر کے پانی سے تالاب کے پانی سے ہم گناہوں کو نہیں دھو سکتے لیکن اپنی آنکھوں کے آنکھوں کے پانی سے ہم گناہوں کو دھو سکتے ہیں تو پھر فرمایا کہ دو چیزیں ضروری ہیں اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی قتل حلال یہ بہت ضروری ہے صرف کے اور قتل حالات سچ بولا جائے اور حلال کھایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک من وعمل الناس بند اکل الجنة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تین کام جس نے کیے وہ جنت جائے گا یہ بشارت ہے اس میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ بندہ حلال کھائے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی رو رو کے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور پھر ہر شریف میں تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں رو رو کے حرم میں دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کھانا گڑبڑ ہو گیا حلال حرام کا فرق ختم ہو گیا اور فرمایا گیا جو ایک لکما حرام کا کھاتا ہے چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی سندھ کے مکان اصل حلال اس کا اہتمام کیا جائے پھر نورانیت پیدا ہوگی اللہ کی مدد ہوگی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام کرو گے جنت جاؤ گے پہلا کام کے حالات کھاؤ اور دوسرا کام میرے سنت کے راستے کے مطابق چلو رسول اللہ اس وقت حسنا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مینار سمجھو اور اللہ رسول عزت نے فرمایا رسول فقط اللہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی تو پھر فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما دیں تم تو اللہ لکم ان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو میری اطاعت کیجیے اگر آپ میری اطاعت کریں گے تو اللہ آپ سے پیار کرے گا اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے تعظیم و اللہ اور شفقت والا خلق اللہ اللہ کے احکامات کو ماننا احترام کرنا اور اللہ کے بندوں پر شفقت کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اللہ والوں کی عزت احترام بزرگ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ کی عزت کرنی چاہیے یہ لازم ہے سب کا اور شاعر اللہ میں یہ سب کچھ آ گیا کتاب اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضال خز فرماتے ہیں کہ اللہ والے بھی شاعر اللہ میں شامل ہے اور صرف یہ نہیں کہ اللہ والے شاعر اللہ میں شامل ہیں کسی چیز پر اللہ والوں کے قدم لگ جائیں وہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے ان ان شاعر اللہ وہاں بی جی بی صابرہ کے قدم لگے تھے نا ان کو شاعر اللہ میں شامل کر دیا گیا تو یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں اور حضرت امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چار چیزیں ضروری ہیں حقیقی انسان بننے کے لیے اور حقیقی مسلمان بننے کے لیے سہارت سماحت اخبار اور عدالت پاک رہو بدن پاک ہو کپڑے پاک ہو عقیدہ پاک ہو عمل پاک ہو نیت پاک ہو پاکیزگی کو اختیار کرو ان اللہ یحب و یحب المتطہرین سہارت اور پھر سماحت اللہ کے راستے میں خرچ کرو جتنا آپ کا وقت چلے جتنی آپ کی حیثیت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کی خدمت کرو مسکینوں کی خدمت کرو خیر کے قابو میں خرچ کرو کمائی بھی حالات سے ہو اور پھر خرچ بھی جائز مصرف جو ہے ان پر ہو غلط قابو میں خرچ نہ کیا جائے تو اخبار آج بھی نہ آنے پائے تکبر سے دور رہو تکبر آزادی ذرا خوار کر دن لعنت گرفتار کر یہ جب کچھ مل جاتا ہے تو پھر ہم ترنے لگتے ہیں اور ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے پتا نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں وہ اللہ والا جا رہا تھا تو نوجوان فٹ بال کھیل رہے تھے تو اللہ والے نے کہا بیٹو ذرا رک جاؤ تو نوجوان رک گئے وہ اللہ والا آیا اور فٹ بال کے قریب کھڑے ہو کر فٹ بال سے باتیں کرنے لگا یا فٹ بال تجھے کیا ہو گیا کیا غلطی ہو گئی کوئی نوجوان ادھر سے تجھے مار رہا ہے کر کوئی ادھر سے مار رہا ہے کیا غلطی ہو گئی نوجوانوں کو مذاق سوچی اللہ والے کے قریب آئے اور اللہ والے سے کہنے لگے حضرت میاں فٹ بال کیا کہتا ہے تو اللہ والے نے کہا بیٹو فٹ بال کہتا ہے کہ میرے دماغ میں تھوڑی سی ہوا بھر گئی ہے اس کی جوتے کا ہوں یہ بہت گندی بیماری ہے اسی لیے کہا گیا کہ ریا اور یہ یہ, یہ, اللہ کی چادر ہے تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تو تو کو اتنا مٹا کہ نہ رہے تیری ہستی کا رنگ تو نہ رہے تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تیری ہستی کا رنگ تو نہ رہے خو میں خو میں اتنا مقام پیدا کر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے بہرحال یہ درجے اس طرح نہیں ملتے محنت کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے ذرا کبھی سے پوچھو جو کمی سے آپ نے زیب تنگ کی ہوئی ہیں سینے سے لگنے کے لیے کن کن مراحل سے اس کو گزرنا پڑا اس کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے چینچیاں چلائی گئی اس کپڑے کو کاٹا گیا سوئی سے پیا گیا اور اس کے بعد اس پر چنڈے پڑے تو دھویا گیا اور اس کے بعد اس پر کرپ استری چلائی گئی تب یہ کمیز پہننے کے قابل ہوئی درجے اس طرح نہیں ملتے آزمائشیں آتی ہیں خاصی اپمانی جاتی ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی اللہ نانا تعلق سالو کل افوا کل آفیا کل محافا لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے آزمائش آ جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے چار چیزیں ضروری ہیں مومن کے لیے صبر شکر استفاع اور استعاذہ تکلیف آئے تو صبر کریں جب خلون علیہ السلام علیکم بما سلام تم ان صابری اور شکر غلطی ہو جائے تو پھر استغفار ہوگا استغفار کیا جائے اور وہ بھی دل سے تو اللہ کی تو بتن نہ تو پھر اتحاد اللہ سے پناہ مانگی جائے تمام شرور اور فکر سے تو فرمایا کہ چار چیزوں کا اہتمام کیجیے سہارت سماحت اقباس اور عدالت کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت بکریاں زیادہ ذبح کیوں ہوتی ہیں لوگ بڑے شوق سے بکریاں کھاتے ہیں اس بکری کا گوشت سب کو پسند ہے تو بہت زیادہ ذبح ہوتی ہیں تو اللہ والے نے بڑا مزیدار جواب دیا کہ بکری کہتی ہے میں میں میں اس لیے ماری جاتی ہے اس لیے ماری جاتی ہے کہ اناخ ختم ہو جائے تو پھر اللہ کا کرم ہوگا تو پھر عدالت یہ عدالت کیا ہے انصاف کرو انصاف کرو گھر والوں سے بھی انصاف کرو بچوں سے بھی انصاف کرو بیوی سے بھی انصاف کرو وہاں شروع ہو معروف اور پھر جو کام کرتے ہو کام کام کے ساتھ بھی انصاف کرو پڑوس والوں کے ساتھ انصاف کرو معاشرے کے ساتھ انصاف کرو نماز کرتے ہو تو نماز کے ساتھ بھی انصاف کرو حضرت امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اختراف اور ارتفاق ان کو بھی سمجھو اختراف سے ان کی مراد ہے خدا پرستی نف پرستی ختم ہو جائے اوم پرستی ختم ہو جائے ہوا پرستی ختم ہو جائے انا پرستی ختم ہو جائے دنیا پرستی ختم ہو جائے خدا پرست بن جاؤ یہ اختراف ہے اس ارتفاقات میں فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ یہ ہے تہذیب اخلاق کو ٹھیک کرو دوسرے نمبر پہ تدبیر منزل گھر کو ٹھیک کرو تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں سیاست خوراک ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرو اور چوتھے نمبر پر سیاست بدن بین الاقوامی سطح پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا چاہیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو خریدت لاس آپ کو پوری دنیا کے لیے پوری انسان ذات کے لیے پیدا کیا گیا ہے بھیجا گیا ہے سب کی فلاح کی فکر ہونی چاہیے تمہیں میرے محترم دوستو اور اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کی ذکر یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا ذکر دل آباد ہوتی ہے ذکر سے فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ چھوڑ دے اب ذکر سب کا ذکر اللہ کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر اقبا کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سب کا ذکر اللہ کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے تو خاک میں مل اور آگ میں جل سب خشت بنے سب کام چلے ان خام دلوں کے انسر پر وہ نہ رکھ تعمیر نہ کر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکابر کی صحبت نصیب فرمائے اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی تو بھی فرمائے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے بچائے شرور و فطر سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی بھی فکر ادا فرمائے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے میں نے جو کچھ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے منظور و مقبول فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد ہے ڈاکٹر صاحب جب بعد میں پڑھیں گے ہاں، ہمارے گھر کے بازار سنائیں گے ان شاء اللہ is the known poison of sugar. So after this, while sitting and remembering a hadith of Nabi Karim salam, and this is one that we all know, and this hadith is about a prostitute who after looking after the dog, a dog which is despicable to me and you, we keep away from it because of its saliva. But giving this water, giving this dog water, Allah Ta'ala has given her forgiveness. Mm. So what we Gathered from this is when we look after the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala look after them. And there are many, many ahadith to back them. The point is that it is the creation of Allah and not only Muslims. Out here in South Africa we have 60 million non-Muslims. 60 million non-Muslims. How much of time are we giving to them? And wallahi al they are insan, which is more greater in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala than the creation of the dog. So if we put our effort into looking after them, looking after the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and losing a bit of sleep and worrying about whether they get iman, whether they will be burning forever, Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with them. And in all actions, our Qadir has always said that leave alone insan has to say, you worry what Allah has done. in this deed itself, you will find great solace, you will find Wallahi Azim, forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. And over and above that, Wallah, you will find Allah's pleasure. And this is what we actually want. So one is doing all the amal that we have to. But Wallah, to do this amal of worrying, that's real fikr of Nabi Karim alayhi salam to worry about the, the non-Muslim brothers, to people worrying the Muslim brothers. There's no doubt about it. But with us, we have our, around that. We should teach about the ulama because we have the members at our disposal. We should do it ourselves. Try and make some jama'at to go out to the location. And wallah, you will find that these people accept Islam so quickly. So, so quickly. I give you as an example that the students sometimes go out to the location Something also the weird weekends, but they also go out with the figure of being Dawah to nonsense. There hasn't been a single time that ten brothers have went out to Dawah and five haven't accepted Islam at the very same one hour. Yes, our fault again that we don't follow it up, so they become murtad the same day also. Because the follow-up is very, very, very important and supposed to be very quick. But the hearts are soft. Only we are not ready to do a bit of work. And this work is important that we take it up, the casuals take it up to, uh, ourselves. <coughs> and one is speaking about it, one is doing it. To wake up ourselves and make a jamaat and go. You see it can happen. So I thought I given me this topic to be in front of you. And if you go home with just one thing that, look, we will try, inshallah, الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب حضرات علماء كرام معزز مہمان ہمارے أستاذ وشيخ حضرت مفتي رضا الحق صاحب حفظه الله معزز مہمان حضرت علامة خالد محمود صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ عزب اجلّہ کے لیے ہے صلاح و سلام نبی علیہ صلاۃ السلام پر آج کی اسلامی تاریخ جو ہے یقم ربیع الآخر ہے اور آج کا موضوع گفتگو ابھی دو ہفتے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرف فرمایا حرمین شریفین کی زیارت ہوئی اور پھر جو ہے عمارات کا سفر بھی ہوا پانچ دن کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں سے نکلے سے ہو کر اور پھر مدینہ منورہ پہنچے اللہ نے فرمایا شب میں شب جمعہ کا روز تھا اور مغرب کے ٹائم بالکل تو ہم نے نماز ادا کی وہاں مسجد نبوی میں اور پھر جو ہے تین روز وہاں پر قیام رہا دو تین چیزیں آپ حضرت کے سامنے وہاں پر جو ہے جہاں پر پیک مومنفی ہے اور آپ کو پتا ہے قبلہ جو ہے جنوب کی طرف ہے تو وہ جو بالکل اس طرف ہے میں وہ پیک ہوٹل کے سامنے یہاں پر ایک متحف اور ایک میوزیم کی تعمیر ہوئی ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے خاص طور سے جن حضرات جو ہے اپنے اولاد اور بچے کو لے جاتے ہیں اس متحف کا نام متحف الاسماء الحسنہ کے نام سے ہے اور اس میں تمام چیزیں عربی کے میں ہے اور انگریزی میں بھی ہے اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ لکھا ہے الحسنہ وغیرہ تو وہ بہت دلچسپ ہے اور جن حضرات ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ان قریب عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں گے یا حج کے لیے تو ضرور وہاں کی زیارت کرنا چاہیے پھر اتوار کے روز جو ہے جیسے مولانا صاحب نے ابھی فرمایا تھا میں فرمایا کہ جس نے ادب اور تعظیم کی شعائر اللہ کی اللہ کی نشانی کی تو یہ تو ایک علامت ہے کہ اس انسان کے دل میں جو ہے تقوا ہے یہ تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ زمانہ ایسے ہے کہ جب ہم وہاں بیچ جاتے ہیں مبارکہ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آئی پیڈ کے ساتھ آلات تصویر کے ساتھ جوار کے ساتھ اتنی بے ادبی ہے اگر فیصد کا لحاظ کیا جائے تو پچاس سات فیصد حضرات جو ہے سلامی تک بھی نہیں پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ جتنے اہتمام کے ساتھ جو ہے تصویر لیتے ہیں تو یہ ہے اللہ مشتقہ ہمارا آخری نماز جو ہے اتوار کے روز کا فجر کی نماز عموماً جو ہے جو تیس سال پینتیس سال سے زیادہ وہاں پر امام ہیں تو عموماً عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں لیکن اس روز فجر کی نماز کرائی تو وہ بہت ناراض ہو گئے تھے فجر کے بعد اور پھر مائک لی اور پھر سب لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا یا اہل تصویر یا اہل جوال کہ ہے تم حضرات جو ہے جو تصویر لیتے ہو اور یہ جوال کے ساتھ آتے ہیں وہ یہاں پر لوگ دور دور سے اس مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلاد و سلام پیش کرے تاکہ اللہ کی پارگاہ میں روئے تاکہ گناہ معاف ہو جائے تم لوگ نے کیا کیا یہاں اس مقدس زمین میں آپ تشریف لائے اور مسجد کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے سامنے یہ بڑا اور یہ اور یہ رہے کا مسجد کے ساتھ مسجد میں فرمایا یہ تو وقت تصویر کی یہ تو ذکر کے ٹائم ہے تلاوت کی ہے اور آپ لوگ کیا کرتے تھے آگا امر من کر آگا یہ صاف صاف اس نے کہا کہ یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے اور تم لوگ آگرہ کرتے ہو تو یہ ہے امت کے لیے کہ ہم سوچیں مثبت انداز میں بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن عمل کے روح سے کے ادبی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے قاضی شفا کی کتاب ہے قاضی کی کتاب ہے اشفا آپ اس میں مطالعہ فرمائے بالکل آخر میں آپ دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیں گے کہ ادب کا کیا تقاضا ہے اور اگر کوئی آدمی سوئے ادب کرے یا جیسے یہ دشمن کرتے ہیں شتم ظلم کرتے ہیں تو ان کا کیا انجام ہے وہ رد ہے شیخ الاسلام میں اللہ کی کتاب بھی ہے اس میں تو بہت سارے علماء ہیں تو یہ غور کرنے کے لیے ہمارے لوگ جاتے ہیں ہمارے فیملی والے جاتے ہیں اور پھر جو ہے کیا ہوتا ہے وہاں پر پھر اللہ کے فضل سے ہم نکلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور وہاں مدینہ منورہ میں الحمد للہ بکر جزائری سے بھی ملاقات ہوئی وہ بہت ہی کمزور ہو گئے وہ تقریب کرتے رہتے لیکن آج کل گویا کے تقاوت میں ہے ریٹائرمنٹ میں تو الحمد پھر وہاں سے مدینہ منورہ سے ہم مکہ مقدمہ پہنچے بہت عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سفر فرمایا اور پھر جو ہے وہاں پر آج کل حکومت کی طرف سے ان کا ایک نقطۂ نظر ہے جو ہم نے خود دیکھا ہے اخبار وغیرہ میں کہ لکھا ہے کہ تین چار پانچ سال کے دوران ان کا نقطہ نظر اور موقف یہ ہے کہ چھ سات ملین لوگ کے لیے انتظام کیا جائے عرفات میں تاکہ یہ کوٹا اور وہی یہ سب چیزیں ختم ہو جائے لیکن ان سال جو ہے مطلب یہ ہے چودہ سو پینتیس جو ہمارے اسلامی ہجری سال ہے تو اس میں وہی ہوگا جو انہوں نے گزشتہ سال کیا تھا کہ جو کوتا ہے تو اس میں جو ہے بیس فیصد جو ہے کمی ہوگی جیسے کہ گزشتہ سال کی تھی اور جو مقامی حضرات سعودی حضرات ان کے لیے پچاس فیصد کی کمی ہوگی تو مطلب وہی جیسے کہ گزشتہ تھا اگر آپ حرم کا مطالعہ کرے اور دیکھیں مطلب یہ ہے کہ اتنی پیمانے پر توسیع چل رہی ہے کہ جو ہوتے ہیں وہاں پر جو آلات ہوتے ہیں تعمیرات کے لیے اس میں تقریباً سو یا اس سے زیادہ تو بہت مطلب دو تین سال کا پروگرام ہے الحمد للہ جہاں تک مسجد نبوی کے تعلق ہے تو انہوں نے ملتوی کر دیا کہا کہ دو سال کے بعد تین سال کے بعد پھر دیکھیں گے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ مکہ سے پاری ہو جائیں گے پھر وہاں اس طرف کو متوجہ ہو جائیں گے مکہ مقدمہ میں بھی یہی حال لوگ طواف کر رہے اچانک جو ہے دیکھیں گے کہ وہ رک جائیں گے پرواہ ہی نہیں کہ طواف کیا اور کیسی مقدس جگہ ہے اور پھر ایک آدمی مصنوعی طور پر ایسے اپنے ہاتھ کو ہاتھ اٹھائیں گے کمر کو کعبہ مشرفہ بیت اللہ کی طرف کریں گے مطلب کمر کو اور تصویر کی طرف پھر تصویر کھینچیں گے اور مطلب یہ کہ وہاں ایک جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریزورٹ گویا کے پاس یہ ایک جگہ ہے چھٹیوں کے لیے تعطیلات کے لیے اور نمائش گاہ ہے تو یہ ہے حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا یہ مکہ مکرمہ مینا مزدلفہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور یہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے کہ تو درکنار اگر کسی نے بس ارادہ کی گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے تو یہ تو سوچنے کے مقام کہ ہم مسلمان آگ گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے ہم ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہاں ترقی آپ دیکھیں کہ کتنی حفلت ہے دونوں طرف سے تمیرین کی طرف سے بھی اور وہ لوگ جو وہاں پر مبین ہیں مبفین ہیں اور ان کے ذمے ہے یہ سب میں خود کیا تھا وہاں یہ آسم ہے اور خط بھی لکھا تھا میں نے کہا کہ شیخ آپ جو ہے یہ مرتبہ مطلب نہیں تھی مرتبہ مطلب۔ کہ آپ دیکھے آپ کے پاس ٹی وی ہے دفتر میں آپ خود سے دیکھتے ہیں کتنا اختلاط ہے مرد عورتوں آپ لوگ تو کچھ کر سکتے اس بارے میں تو ہاتھ نکالا کہا کہ شیخ آپ کی تجویز بہت بہترین تجویز بہترین ہے وہ تو کام تو نہیں چلے گا آپ کچھ کریں اس بارے میں طریقے سے لیکن یہ کہ ہمارے ہاتھوں کچھ تو خیر جو ہے کہنا کا مقصد یہ بہت افسوس ہے جو ہم دیکھتے حرمین شریفین میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے حرم شریفین کی اور ہمیں جو ہے عجب کے ساتھ یہاں پر لے جائے یہ نہیں کہ ہم گئے جیسے کہ امام الحسن البصری رحم اللہ کے زمانے میں حضرت امام الحسن البصری حج کری تشریف لے گئے تو پھر جو ہے لوگ آئے امام کے پاس فرمایا ہزار لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے حج کے لیے تو فرمایا کثرت الرکاب وکیل الحجاج کثرت ترجمہ کرتا ہوں کہ بہت سے سیاحین آئے ٹورسٹ آئے وکیلت الحجاج بہت کم حاجی آئے تو یہ ہے جو ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر پھر اس کے بعد جو ہے ہم نکلے اور دبئی کا سفر تھا پانچ چھ مہینہ سے الحمد للہ ہمارے دار کے ایک فضلا میں سے مولانا عمران موسا جو یہاں میفے میں امام رہے اب دو تین سال سے وہاں دبئی میں ہیں تو ماشاء اللہ خوب کام کر رہے ہیں تو کہا کہ جو ہے ضرورت ہے آپ کی ان کے تو وہاں پر چلے جائے یہ تاریخ طے ہو گیا بدھ کے روز ہم وہاں پر پہنچے اور وہاں پر ایک مدرسہ ہے ساؤتھ افریقن اسلامک سینٹر کے نام سے حالانکہ طلبا ساؤتھ افریقہ کے باہر برطانیہ فرانس اور امریکہ کے وہاں کے طلباء بہت زیادہ ہے ایک سو پچیس ایک سو تیس طلباء ہے تو تقریباً سو طلباء تو باہر وہ ساؤتھ افریقن ہے اور ساؤتھ افریقن طلبا سے پچیس سے گویا کے تو پھر نام وہی ہے چونکہ وہ ترخیص اور لائسنس جو ہے اسی کے نام پر ہے پھر وہاں پر جو ہے ہم نے طلبا کو خطاب کی اور کہا کہ جو ہے میں پندرہ منٹ کچھ باتیں کی میں کہا پھر سوال جواب کیونکہ لوگ یہ پسند کرتے طلبا بھی تو بہت اچھا رہا الحمد وہ بھی خوش ہو گئے تھے تو پھر کہا آج کوئی اور پروگرام نہیں اور پھر جمعرات کے روز تو کہا کہ جو ہے فجیرہ میں کیونکہ عمارت ساتھ ہے وہاں پر تو کہا فجیرہ میں جو سب سے قدیم اور پرانی مسجد ہے چلو ہم وہاں چلتے تو میں کہا یہ تو بہت بہترین تو ہم جو ہے فجیرہ گئے تقریباً تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کرا سکوں تو دبئی سے ہم نکلے ٹریفک بھی بہت زیادہ اور راستے تو بہت ہی ماشاء اللہ تو پھر تو وہاں جو سب سے پرانی مسجد پانچ سو پچاس سال پانچ سو سات سال مسجد پیڈیا کے نام سے اور اس کی جو تعمیر ہے وہی پرانے طرز پر ہے اور انہوں نے بہت کچھ ترمیم نہیں کی تو وہاں پر ہم یہ صلاح الدحا وغیرہ ادا کی تو اچانک وہ امام صاحب تشریف لائے پتا کسی نے ان کو بتایا ہوگا کہ یہاں پر مہمان آئے تو چونکہ وہ تو عربی لباس میں تھے رومال وغیرہ تو ہم نے کچھ عربی میں بات کی تو کہا کہ نہیں میں تو بنگلہ دیش کا ہوں اچھا تو کہا کہ میرا نام حافظ احمد ہے وغیرہ جو ہے تو ماشاء اللہ ان کے ساتھ بھی بات چیت بھی کہا کہ وہ کس طرح سے وہ آپ خدمت انجام دے رہے ہیں تو وہ بہت تاریخی سفر تھا الحمد للہ پھر شبی جمعے جمعے کو جمعرات کی رات کو وہاں پر جو ہے ایک ہمارے بھائی ہے مسیح اللہ بہت الزبت تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا کچھ نصیحت کی وغیرہ جو ہے اور پھر جو ہے صبح جواب ہوئے پھر جمعے کے روز ہم نے یہ طے کیا کہ ابو ظہبی ہم جائیں گے وہاں پر جو شیر زاہد مسجد ہے یہ مسجد حضرت اس میں دو یا تین پتہ نہیں میرے پاس تفصیل ہے دو یا تین بلیون بلیون نہیں بلیون ڈالر کا خرچ ہوا اس پر اس میں چالیس ہزار آدمی آ سکتے ہیں لیکن صرف جمعے کے روز دس پندرہ ہزار آتے ہیں باقی جتنے ایام ہیں مسجد بند ہے سیاحین کے لیے ایک حصہ کھلا ہے اور اس میں ایک سخت مسلم نہیں ہوتے تو یہ ہے ہماری حالت تو انہوں نے مجھے کہا تم اس پر تبصرہ کرو اس پر ہمارے جو ساتھی تھے تو میں نے کہا تبصرہ ہمارا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید آئے تھے دانا بہلور کے پاس تو کہا او سنی اور دانا بہلور کو کہا کہ آپ مجھے جو ہے یہ بہلور کون ہے یہ بہلور وہ ولی اللہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جس کا لقب امام و سننا و جماع ہے امام احمد بن رحم اللہ جیسی شخصیت وہ حضرت پہلو کی خدمت اور مجلس میں حاضر ہوتی تھی تو طلبا تو حیران کہا کہ حضرت تفسیر میں حدیث میں فکر میں علوم میں آپ کے درجہ کہا اور پہلو کا کہا یہ باتیں جو آپ حضرت بتا رہے وہ تو بالکل صحیح لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ کی معرفت کے بارے میں وہ مجھ سے عالم ہے مجھ سے زیادہ جانا تو اس وجہ سے میں ان کی مجلس میں جایا کرتا ہوں تو دیکھو یہ تھے ہمارے رحیم اللہ تو ہارون رشید نے کہا یا مغلور اب وہ سنیے اب مجھے نصیحت اور کچھ نصیحت کی وصیت تو کہا کہ اے امیر مبین خلیف ہارون رشید آپ نے کیا کیا رفا اسدین وضا دین یہ مٹی کو اتنا اوپر کر دیا اور دین کو بالکل نیچے کر دیا جس وبا اصل نس یہ جو سمینٹ ہے نے بالکل اوپر کر دیا اور قرآن شریف ہے مبارکہ ہے وہ بالکل نیچے کر دیا انسان اموال اے ہارون رشید اگر یہ تمہارے ذاتی اموال ہوں تو ان تم مصرفین تو تم تو مبذرین اور مصرفین کے بارے میں پتہ ہے ان مبذرین اور کہا وہ انسان الناس اور اگر یہ قوم کا پیسہ ہے تو ان الظالمین تو تم تو ظالم تو تو ہارون رونے لگے وہ بھی ایسے تھے کہ قبول کرتے تھے ان کی کوٹائے ہوئے لگے تو یہ ہے ہم دیکھتے تھے اتنے مساجد اتنی شاندار جہاں بھی آپ جائیں گے ہم چھ عمارت میں گئے تو ماشاء اللہ اور چاہے آپ دبئی میں ہو ابو ظبی میں ہو شاہجہ میں ہو شارکا ہے چکے میں جہاں بھی بہت بہترین شاندار مساجد وغیرہ جو لیکن اما کی کیا حالت وہ خطبہ بھی نہیں دے سکتے اپنا ہر ایک کو اپنا اپنا خطبہ جو حکومت کی طرف سے ہے اور اس کو آپ پڑھ کر سنا ایک امام نے خود سنایا کہا کہ میں نے یہاں احادیث شروع کیا میں کہا کہ ریاض السولین یا کوئی مختلف کتاب تو تھوڑی ہے تو کہا تو کہا دو تین دن بعد حکومت کی طور سے آیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہر روز آپ یہ حدیث وغیرہ شروع کریں مسجد میں ہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ یہ درد رہے تو ٹھیک تو دیکھو ہمارا غیر مسلمان ملک ہے کتنی آزادی ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے مسلمان ممالک میں یہ کتنی پابندیاں اتنی پابندیاں اہم پھر پھر نماز کے بعد وہ مولانا عمران نے کہا چلو ایک اور جگہ چلتے ہیں کہا ابھی کہا جانا ہے تو کہا کہ جو ہے وہاں پیچھے ایک کمرہ ہے اور یہ جو ظاہر صاحب ہے مطلب یہ دکانی ہے عمارت کا تو ان کا قبر ہے یہاں پر اور چوبیس گھنٹے تلاوت ہوتے ہیں تو ہم گئے وہاں پر تو میں نے کہا یہ تو سیدھی ہے کہا کہ نہیں سیدھی نہیں ہے ایک قاری صاحب بیٹھا ہوا ہے وہاں تو ہم گئے وہاں تو واقع دیکھا قاری صاحب تو وہاں پر آج نو پتہ نہیں کتنے پوروا ہوتے ہیں وہ آ کر قرآن شریف سناتے ہیں دو تین گھنٹے دو تین گھنٹے چوبیس گھنٹے جو ہے قرآن شریف لیکن کیا کہ قرآن شریف کا کتنا پڑھنا وہ مطلب مطلوب ہے لیکن یہ ہے کہ مسجد کو اس طرح بنانا اور یہ طرح بتانا تھا کہ آج کل یہ سب کچھ پھر ابو ظہبی سے ہم واپس آئے ہیں اور ہمارا پروگرام تھا اور حکومت نے اجازت بھی دی اللہ کے فضل سے تو بہت سارے لوگ آئے تھے اللہ نے بہت فضل فرمایا ابو یہ ہمارے جو South African India South African Islamic centre تو اس میں جو ہے یہ شاہجہاں سے ابو ظہبی سے کافی آئے تھے انگلش میں ہوا تھا بیان تو چونکہ ربیع الاول کا بھی مہینہ تھا تو میں کہا کہ آج کا موضوع ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ صلاحت السلام کے حقوق کیا ہے ہمارے اوپر تو پھر اس کے بعد کافی اصل سوال جواب وغیرہ مستورات کی طرف سے بھی کافی سوالات آئے تھے وہ دوسری طرف سے تو الحمدللہ پروگرام اللہ کے فضر سے بہت اچھا رہا سنیچر کے روز صبح کو ہم شاہجہاں گئے تھے وہاں پر ہمارے ایک تو مولانا بھی ہے افریقن والے افریقن مسلمان تقریباً چار ہزار پانچ ہزار ہے وہاں امارات میں دبئی میں ابو زہ شاہجہاں وغیرہ ان سے بھی ملاقات ہوئی اور دو تین مساجد وغیرہ کی زیارت ہوئی وغیرہ جو ہے سب جگہ ایک مقابلہ ہے کہ کس کا برج سب سے زیادہ اونچا ہے وہ برج خلیفہ برج عرب اور یہ اور یہ سب چلتے اور پھر جو ہے دوپہر کو وہ جگہ جس کو وہ کہتے پام ہم پڑھتے رہتے تھے کبھی گئے نہیں تو یہ ہمارے ایک بھائی انہوں نے حضرت وہاں پر کیا ہوا ہمارے ساؤتھ افریقن والوں نے ایک ہوٹل خریدی اور وہ ترخیص کے انتظار میں ہے وہ دس بارہ منزل ہے تو کوئی اندر مسافر نہیں رہ سکتے تو مجھے کہا تم وہاں رہو میں کہا بیوی کو یہ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ دو آدمی ہے اور دس دس منزل بارہ منزل کا جو ہے وہ ہوٹل ہے اور میں ہر روز ہم دوسرے منزل تو اس طرح سے تو تو یہ مالک جو ہے یہ پامس میں رہتے ہیں حضرت یہ پامس وہ علاقہ ہے نکیل جس کے تو وہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ سمندر کے پانی کو اندر کر دیا اور وہاں پر مٹی وغیرہ ڈال دی اور پھر اپنے مکانات اور ایسے ایک مختصر فلیٹ جو ہے وہ پچیس بلین ڈالر کے بکتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں تو ماشاء اللہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر بھی ہے ساؤتھ افریقن وغیرہ سے اور بھی آزاد بھائی تو وہاں پر مستورات کا پروگرام رہا تو میں نے کہا کہ یہ تو ہم تو خواب میں دیکھتے تھے کہ پانچ ہم جائیں گے یہاں پر آج اللہ تعالیٰ الحمد للہ کے مستورات کا پروگرام بھی ہے تو رات کو پروگرام ہوا تھا وہاں پر جو ہے وہ مسلم ہمارے وہ مدرسہ میں اور اتوار کے روز چونکہ ہمارا آخری تھا تو میں کہا مولانا کو دیکھو چار پانچ کام باقی ہے اور ہم جانا چاہیں ایک جو ہے وہاں کے راستہ جو ہے آپ جائیں گے تو بھائی سے ابو ظبی تو اسپیڈ لمٹ جو رفتار ہے ایک سو چالیس ہے ایک سو سات کی تھا ون سکسٹی اب انہوں نے ون چالیس چالیس ایک سو سے تو میں کہا کہ العین مجھے جانا ہے وہاں پر حضرت وہاں الدین ندوی صاحب ہے تو ان سے بھی آپ ملاقات کر لیں تو الحمد للہ حضرت نے بھی کہا کہ آپ تشریف تو عالمگیر کی وہاں پر حضرت کی عمر آج کل جو ہے تقریباً اسی یا اس سے زیادہ ہے لیکن جب میں نے پوچھا حضرت نے فرمایا اسی حضرت کی اپنی کتاب کی تصنیف مطلب یہ زندگی حیات داستان میری اس عنوان سے داستان میری تو یہ کتاب کی ماشاء اللہ حضرت کی تیار ہو گئی صرف دونوں اس کے حضرت کے پاس تو کہا کہ دو اور مولانا تو میں کہا حضرت پہلے تو اس کا تو کہا کہ نہیں آپ کے لیے نسخہ نہیں دو ہی آتے تو میں کہا چلو میں لے جاؤں گا تو یہ بہت دلچسپ اس میں ہے مطلب واقعات حضرت کے تو پھر میں نے کہا حضرت آپ کچھ نصیحت بھی دیں تو حضرت کے یہ الفاظ ہے حضرت صفی الدین نقوی صاحب کہا کہ دیکھو میں اس ملک میں ہوں اور یہ مسلمان عرب ممالک میں جو کافی کہا کہ جب ہم اپنے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں تاطار کا جو کتنا تھا مسلمان کو ذبح کرتے تھے سب کچھ جو ہے کہا کہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ تاطار کے فتنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور دو تین مثالیں پیش کی دیکھو ہمارے اب یہ ملک ہیں تبلیغ جماعت و پابندی دو سال باہر سے کوئی جماعت نہیں آ سکتی جو لوگ کار خیر میں مبتلا ہے ان پر پابندی اور جو لوگ جو ہے عیاشی کرتے حرام لے آتے ہیں ان پر کل اجازت اب کسی بڑے مال میں چلے جائیں اور جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو وہاں پر ایک خاص جگہ ہے جہاں پر خنزیر بکتا ہے اور سور جو ہے اور اس میں کل کھلا جو ہے یہ نہیں کہ جو ہے کس کو مخفی رکھنا ہے کل کھلا جو ہے شراب تو تقریباً ہر برار روکیل اور وہ مقام میں آپ کو مل گئے تو یہ ہے تو یہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اور یہ میں خود ہی دیکھا تو یہ تو ایک بات پھر فرمایا کہ دیکھو میری نصیحت یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے ہم میں سے کسی شیخ کے ساتھ جیسے ہم اپنے شیخ حضرت ہونا مفتی صاحب کے ساتھ ہم کسی شیخ کے ساتھ ساری حضرات کے ساتھ منسلک ہو جائے تبلیغ جماعت کے ساتھ جو ہے مقامی کام جاری ہے لیکن وہ بھی مطلب یہ کہ ترغیب دے رہے بہت پولیس ہوتے ہیں وہ خفیہ والے ہوتے اور تیسرا فرمایا کہ ہر ایک جو ہے اس کی فکر کرے ہمارے خاتمہ جو ہے ایمان پر ہو جائے تو دیکھو کہ وہ دل میں بہت ایک قسم کی کہ ہمارے جو ہے ممالک ہمارے چیزیں جو ہے کر رہے ہیں اور پھر اس دن وہ اتوار کے روز حضرت یہ ایک پانچ چھ ہفتے پہلے انہوں نے افتتاح کیا وہاں پر ایک ایک جو ہے میوزیم کو اور متحف کو اور اس کا نام رکھا ہے السلام علیکہ ایو نبی تو وہ بہت ہی دلچسپ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام کی حقیقت ہے اگر کوئی غیر مسلمان ہم کو پوچھے کہ اسلام کہا ہے جا کر جاؤ اس میوزیم میں اس متحف میں تاکہ مجھے تو اسلام دیکھنا ہے عملی طور پر یہ نہیں کہ ہم سب اس میں متحف میں اور میوزیم میں لیکن اگر کوئی جانے والا ہو تو وہاں بھی جانا چاہیے متحف میں بہت بہترین انتظام کیا وغیرہ جو ہے اور بہت سے معلومات ہے ہم جو ہے یہ سبق لے کہ ہم اس ملک میں ہیں آرام سے الحمدللہ جسے مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا اور اس کو ہم غنیبت سمجھے کہ ہم جو ہے تذکیر بھی کرتے رہے تبلیغ دعوت سب کچھ جاری رہے ہمارے محنت مسلمان پر بھی ہو غیر مسلمان پر بھی ہو اور انشاءاللہ اللہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ام مذہب چکا جو لوگ باطل میں مبتلا ہے تو جیسے وہ ابلا ہوا پانی ہے وہ تو ختم ہو جائے گا وہ تو باطل کی علامت ہے ہم جو ہے وہ اماما وہ جاگ جو ہے وہ ہم نہیں ہے وہ یم تو ہم جو ہے وہ پانی ہے وہ یم تو اناس فیم خصوصیل عرض ہمارے اکاو نے کیا کیا خدمت کی اور صرف للہ اخلاق کے ساتھ تو ہم بھی جو ہے نافی بنے لوگ کے لیے قوم کے لیے سب کے لیے فیم خصوصی عرض تو پھر باقی رہے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم وہ پانی جو اسلام کی پانی ہے ہم اس کو استعمال کریں لوگوں کی پیاس کو بجانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو Wow, pretty good. I know. अजरक का हुक्म है सजीद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر الوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ دائی کے اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا میں کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا میں کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکرو عمر عثمان و علی جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکرو عمر عثمان و علی ابو بکرو عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ان جگمگ جگمگ جگمگاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دور سے گھوڑوں کی فرمایا اللہ نے فلاد یا تو تنیا کے کدہ فلمغیرات کے صبح نبی نقان فوسط ست نبی جمع اسی طرح اشارہ ہے کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دور سے گھوروں کی کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دور سے گھوروں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہو اصحاب کا جب یہ عالم ہو سردار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہو سردار کا عالم کیا ہوگا جس وقت وہ جلوا گر ہوں گے جب آقا کی زیارت ہوگی انشاءاللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوسر کے جام نصیب ہوں گے انشاءاللہ اللہ جس وقت وہ چلوا گر ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا جس وقت وہ چلوا گر ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بند کے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بند کے دیدار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں اور رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اللہ مکہ مدینے کی زیارت بھی نصیب فرمائے اس حوالے سے کسی اللہ کے بندے نے کہا مدینے کے دروسی بار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کا تو ہے کیا کہنا کے خار اچھے ہیں گلوں کا تو ہے کیا کہنا وہ کے خار اچھے ہیں مدینے کے کرو دیوار اور بازار اچھے ہیں جن کاروں میں رکھے تھے قدم محبوب مدنی نے جن کاروں میں رکھے تھے قدم محبوب مجنی نے سارے اور نازل ہوئی اور وہاں حضرت صدی کے اکبر کی گود میں آقا نے آرم کیا اور جب نگاہی تصور سے ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ حضور گویا قرآن نظر آتے ہیں اور صدیق اکبر کی جھولی گویا قرآن کا رحل نظر آتی ہے اور جب ہم نگاہ تصور سے اس بندر کو دیکھتے ہیں تو حضور قرآن نظر آتے ہیں اور صدی کے اکبر کاری نظر آتے ہیں جن غاروں میں رکھے تھے قدم محبوب مدنی نے جن غاروں میں رکھے تھے قدم محبوب مدنی نے دنیا کے محلوں سے وہ دونوں بار اچھے ہیں دنیا کے محلوں سے وہ دونوں بار اچھے ہیں مدینے کے و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کا تو ہے کیا کہنا اور وہاں کے خار اچھے ہیں میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں میرے حضور کے سارے صحابی اچھے ہیں کہ المفلحون هم هم الفائزون المؤمنون حقا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى رضي الله عنهم ورضوا عنه ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کے سارے صحابی جنتی ہیں میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں جو روزے میں سلائے ہیں جو قدموں میں سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں جو قدموں میں وہ دونوں یار اچھے ہیں مدینے کے و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کا تو ہے کیا کہنا وہاں کے خار اچھے ہیں میرے آقا کے روزے پر کھڑے ہیں جتنے پہرے دار میرے آقا کے روپے پر کھڑے ہیں جتنے چوکی دار ہمارے بادشاہوں سے وہ چوکی دار اچھے ہیں ہمارے بادشاہوں سے وہ چوکی اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور اچھے ہیں گلوں کا تو ہے کیا کہنا وہاں کے خار اچھے ہیں میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار عرض کر رہا ہوں اور اسی پر اجازت چاہوں گا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے تابانیا پھر اسی نقش سے لے کے تابانیا بد میں کونوں مکان کو سجایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے تاب بد میں دونوں مکان کو سجایا گیا حسر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم حسر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی میرا آتا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی اور جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی اور جن کے ہاتھوں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 وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا الله हमारे معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے سغائر اور قبائر کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ظاہری اور مختی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اوپر اپنا کرم فرما دے اپنا فضل فرما دے اپنی مہربانی فرما دے یا اللہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیری احمد کے سوا کوئی سہارا نہیں یا اللہ اپنے و کرم کے سب کے ہمارے اوپر رحم فرما اپنے اسما اسما کے سب کے ہمارے اوپر رحم فرما اپنے اسم اعظم کے سب کے ہمارے اوپر رحم فرما یا اللہ اگر تم نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے ہم تباہ ہو جائیں گے ہم لوگ ہو جائیں گے یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی کوئی ڈر ڈر ڈر نہیں نہیں یا یا یا یا یا اللہ اللہ اللہ اللہ تیرے کے سوا کو قبول لڑی سر شکریہ سروی سر شکرین سرو لیکن شکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تو اس کو حقیقت بنا دے یا اللہ گے یا اللہ علیہ اسلام کی حفاظت فرما ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما جہاں جہاں پر کئی مظلوم بندوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما یا اللہ ہمارے لیے تیرا محبوب راتوں کو جانتا تھا روتا تھا یا اللہ اپنے محبوب کے حوصلے کے سب کے ہمارے اوپر رحم فرما اپنے محبوب کی بلائی کے سب کے ہمارے اوپر رحم فرما یا اللہ یا اللہ تیرا کوئی انکاری کوئی کافر یا اللہ جہنم چلا جائے یا اللہ یہ اتنی تعجب کی بات نہیں کل نہ پڑھنے والا جہنم چلا یا یا اللہ اللہ کلمہ پڑھنے والا اگر سے یا یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ سو سال کا کالا کافر بھی اگر سچی دن سے تیری بار میں جو تجھ سے بہت مانتا ہے تو اسے بھی معاف کر دیتا ہے یا اللہ ہم بدترین مجرم ہیں مانتے ہیں ہمارے تلے کوئی بلائن نہیں لیکن یا اللہ یہ ماننے والے ہیں تیرے محبوب कलमा पढ़ने वाले हैं या अल्लाह नस्बतों की वजह से हमें माफ कर दे अगर وإن قطعتني في الحب إرضاء لما حل الفؤاد إلى سواك وإياك يا مهيمن قد عصاك فلم يسجد لمعبود عبدك العاصي يداك مقرا بالسجود فقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهله وإن تطرد فمن ہم سوا کا اس نقل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گئے کا ذریعہ بنا رہے مالا محلہ تو سب سے بڑا سخی ہے مالا تو سب سے بڑا کریم ہے یار دنیا کے سخی لوگوں کے دروازے پر محلہ کوئی لگا کر جاتا ہے تو سخی اس کو اپنے دروازے سے خالی نہیں لے پاتا محلہ ہم تیرے در کے برادر ہے محلہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں اپنے درسوں میں خالی واپس نہ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ تم نے وعدہ کیا یا اللہ اپنی رحمت کے سب سے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے اوپر اپنا کرم فرما دے ہماری لوگوں کو سب سے قبولیت سے نواز دے آ جاتی ہے سڑک پر رحم لانے کے لیے اے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے در عرش الهی تان که إيه خدا تیر به رخ در بشه ایام که خوار ہے بدکار ہے دیدے ہوئے ذلت میں ہے کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تو دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله